آیت الکرسی کی مختصر تفسیر اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے احادیث شریفہ میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر یہ ان کی کنیت ہے کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو اعظم ہے سب سے بڑی عظمت والی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے پھر وہی سوال فرمایا تو میں نے عرض کیا وہ آیت اللہ الہ الا اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو بعض احادیث میں اس آیت کو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار بتایا ہے چونکہ اس آیت شریفہ میں کرسی کا ذکر ہے اس لیے عوام و خواص سب ہی اسے آیت الکرسی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں خود روایات حدیث میں اسے آیت الکرسی کے نام سے ذکر فرمایا ہے آیت الکرسی میں اللہ جل شانو نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے وہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے صفت الوحیت میں منفرد ہے پھر ارشاد فرمایا الحی القیوم لفظ حی عربی زبان میں زندہ کے لیے بولا جاتا ہے اللہ جل شانہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کی ذات و صفات ازلی و ابدی ہیں جن کو کبھی بھی زوال نہیں اور قیوم مبالغہ کا سیگا ہے قائم خود قائم رہنے والا اور قیوم قائم رکھنے والا ساری کائنات اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو وجود دیا ہے اور اسی کے اذن و مشیت سے سب کا وجود قائم ہے کائنات کے سب احوال اسی کی مشیت اور قدرت سے متغیر و متبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں چاہے رکھتا ہے صحیح بخاری صفحہ ایک سو اکاون میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز تحجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو بارگاہ الہی میں جو معروض پیش کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن اے اللہ آپ ہی کے لیے سب حمد ہے آپ تمام آسمانوں کے اور زمینوں کے اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے قائم رکھنے والے ہیں پھر فرمایا لا تأخذه سینت ولا نوم اس کو نہیں پکڑتی اونگ اور نہ نیند سینہ ہلکی نیند کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ اونگ سے کیا گیا ہے اور نوم سو جانے کو کہا جاتا ہے جس میں ہوش و حواس بالکل ہی قائم نہیں رہتے اللہ جل شاہ اونگ اور نیند دونوں سے برتر اور بالا ہے مخلوق کو تھکن دور کرنے اور آرام پانے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے اللہ جل شاہ کو کسی طرح کی کوئی بھی تھکن نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے نیز نیند اور اونگ میں انفعال ہوتا ہے اور تغیر حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انفعال اور تغیر حال سے پاک ہے لہٰذا اسے نہ نیند آ سکتی ہے نہ آتی ہے مخلوق کا یہ حال ہے کہ کام کرتے کرتے تھک جائیں تو نیند غالب ہو جاتی ہے سونا نہ چاہیں تب بھی نیند دبا لیتی ہے اللہ تعالیٰ نہ اپنے اختیار سے سوتا ہے نہ اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے لفظ لا تخذو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر نیند غلبہ نہیں پا سکتی جب ہلکی نیند یعنی اونگ بھی اسے نہیں پکڑ سکتی تو بڑی نیند کیسے غلبہ پائے گی نیند مخلوق کی صفت ہے جو خالق کے کائنات کے حق میں عیب و نقص ہے اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ لا ینام ولا یم بغی لہو ینام یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ یہ اس کی ذات کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے پھر فرمایا لہو فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کے بندے ہیں اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اور وہ فائل مختار ہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے پھر فرمایا من لدی یش فاون دہو اللہ بیدنی کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے اس میں یہ بتایا کہ کسی کی ایسی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے ہاں اس کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور جس کے لیے اجازت دے اس کی سفارش ہو سکتی ہے قیامت کے دن جو مخلوق کے لیے بہت ہی کٹھن ہوگا اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب سب عاجزی ظاہر کر دیں گے تو فخر الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا اور آج کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدہ میں پڑ جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی پھر ارشاد ربی ہوگا اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش پوری کی جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے صورتحا میں ارشاد فرمایا یوم من اذن له الرحمن الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ له قول اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے لیے بات کرنا پسند فرمایا ہو صورت الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فرمايا بین علام بينائى ديم امقلفم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اللہ جانتا ہے ان کے اگلے پچھلے احوال کو اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی راضی ہو اور وہ سب اللہ کی حیبت سے ڈرتے ہیں سورہ نجم میں فرمایا وکمل فسماوت لاتی شفاۃم شعین اللہ بعد ان یض اللہ لمن یشاء و اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور راضی ہو جائیں احادیث مبارکہ میں اور بھی کئی افراد کے لیے ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاعت کریں گے مثلا حضرات شہدائے کرام رحمۃ اللہ علیہم پھر فرمایا یا علم ما بین ایدیہم خلف خلفہم اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے اور پیچھے ہے یعنی ان کے امور دنیویہ اور اخرویہ کا اس کو پوری طرح علم ہے بعد مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عمل کرنے والوں کے جو اعمال اچھے برے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کو بھی جانتا ہے غرض کہ اس کا علم پوری مخلوق کو اور مخلوق کے احوال و اعمال و افعال سب کو پوری طرح محیط ہے پھر فرمایا ولا یوحی تو نبیشی امن علم ہی اللہ بماشا اور بندو کو اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے بس اسی قدر علم ہے جتنا اس نے چاہا جس کسی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ملا ہے ان میں سے کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کا علم ساری معلومات الہیہ تک محیط ہے پھر فرمایا وسیع کرسی جو السماوات والارض کہ گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمینوں کی اس میں کرسی کی وسعت بتائی ہے اور یہ فرمایا کہ اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سب سما سکتے ہیں اللہ تعالی شان ہو نشست و برخاست سے اور جگہ و مکان سے بالا تر اور منزہ ہے اس طرح کی آیات کو علماء کرام متشابہات میں شمار فرماتے ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ ان کے معنی و مفہوم پر ایمان لائیں کہ ان کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس بھی نہ کریں عرش اور کرسی دونوں کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہے صاحب روح المعانی صفحہ نو جل تین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں سب مل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں کوئی چھوٹی سی گول چیز پڑی ہو پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو یہ روایت انہوں نے بحوالہ ابن جریر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفون نقل کی ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے کرسی کے بارے میں اور بھی چند اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں اور پھر فرمایا ولا یا اعودہ کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت بھاری نہیں ہے چونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اس لیے اس کی کوئی بھی مخلوق خواہ آسمان و خواہ زمین اس کے علم سے اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں مخلوق عاجز ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کی حفاظت سے بھی عاجز ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے وہ اپنی ساری مخلوق کا نگران و نگبان ہے آخر میں فرمایا وہ العلی العظیم کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے اور عظمت والا ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی شاہ نے صفات عالیہ الوحیت وحدانیت حیات علم ملک قدرت ارادہ جمع فرما دی ہے ونطقت بانه سبحانه موجود منفرد فيه الوهيته حي واجب الوجوب لذاته موجد لغيره منزه عن التحيز والحلول مبرأ عن التغير والفطور لا مناسبة بينه وبين الأشباه لا يحل بساحة جلاله ما يعرض النفوس والأرواح مالك الملك والملوك ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد العالم وحده بجلي الأشياء وخفيها وكليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شانه أن يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يثقل شيئا لديه عن كل ما يليق بجنابه عظيم لا يستطيع طير الفكر أن يحوم في بيداء صفات قامت به یعنی یہ آیت ناطق ہے کہ اللہ سبحان موجود ہے اپنی الوحیت میں یکتا ہے ہمیشہ سے زندہ جس کا وجود بذاتی ہی دوسروں کو وجود عطا کرنے والا تحیز اور حلول سے مبرہ تغیر و فطور سے پاک اس کے اور امثال کے درمیان کوئی مناسبت نہیں نفوس و ارواح کے عوارض اس کی جلالت شان کے لائق نہیں بادشاہوں اور بادشاہی دونوں کا مالک ہے اصول و فروع کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا اس کی بادشاہی اور قدرت ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کی شان سے مملوک کو مقدور بننا ہو کوئی گراں چیز اس پر شاک نہیں اور کوئی چیز اس کے ہاں ثقیل نہیں ہر اس شے سے عالی ہے جو اس کی جانب عظیم کے مناسب نہیں فکر و سوچ کے طائر کا اس کی صفات پر گزر بھی نہیں ہو سکتا فائدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لیے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے اور جس نے آیت الکرسی لیٹتے وقت پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے چند گھروں کو امن سے رکھے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی پڑھ لی صبح ہونے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان قریب نہ آئے گا